اور ہم نے موسیٰ سے تیس راتوں کا وعدہ ٹھہرایا کہ ان راتوں میں کوہ تور پر آ کر اعتکاف کریں پھر دس راتیں مزید بڑھا کر ان کی تکمیل کی اور اس طرح ان کے رب کی ٹھہرائی ہوئی بیاد کل چالیس راتیں ہو گئیں اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ میرے پیچھے تم میری قوم میں میرے قائم مقام بن جانا تمام معاملات درست رکھنا اور مفسد لوگوں کے پیچھے نہ چلنا